رسمی آئینہ ایک وقت کا قصہ ہے کہ گرینیڈا کی خوبصورت سڑکوں پر بس ایک ہی بحث ہوا کرتی تھی اوہ کتنا افسوسناک ہے اتنا حسین آدمی پر ہاتھ میں نکاح کی انگوٹھی نہیں اے میرے خدا کیا وہ کبھی اپنی بیوی بی کا انتخاب نہیں کرے گا گرینیڈا کی خاتون نے کیا اس قابل نہیں مجھے ذرا یہ بتاؤ کیا وہ پوری زندگی تنہا ہی رہے گا نہیں ایسے منحوس لفظ مت کہو کیونکہ اسے ایک سریک حیات کا حق ہے اور ہمیں ایک ملکہ کا چلو ہم اپنے بادشاہ کے لیے دعا کریں کہ اس کی خوبصورت دلہن اب نمایاں ہو ہمارا بادشاہ ایک بہت ہی فراق دل انسان ہے وہ ضرور کسی معقول خاتون کا انتظار کر رہا ہے پر ہمارے بادشاہ کے لیے معقول خاتون کون ہے یقیناً یہی ایک سوال تھا جس سے گرینیڈا میں ہر کوئی پشیمان تھا بادشاہ سلامت کوئی بھی خاتون آپ کو اپنا شوہر قبول کر کے خوش نصیب ہوگی مجھے ایسی خاتون نہیں چاہیے جو خوش نصیب ہو جس خاتون سے میں نکاح کروں گا وہ گرینیڈا کی ملکہ ہوگی اس کا کردار مضبوط ہونا چاہیے اس میں خود کے لیے صحیح مقدار میں پیار ہونا چاہیے اور میری پوری سلطنت کے لیے بھی یہ اہم ہوگا کہ وہ معاف کرنے والی اور رحم دل ہو لیکن بادشاہ سلامت ہمیں اس کا علم کیسے ہوگا کہ کسی خاتون میں یہ سفتے ہیں یہی مسئلہ ہے میں صرف ایسی خاتون سے نکاح کروں گا جس کے دل میں کوئی بھی کالا داغ نہ ہو ہم اس کی میڈیکل رپورٹ دریافت کر سکتے ہیں کیا ڈنکن میرا مطلب حقیقی کالے دلوں سے نہیں ہے میرا مطلب ہے اس کا دل صاف ہونا چاہیے او بے شک مجھے اس کا علم ہے ہمیں کسی تلسمی شہ کی ضرورت ہے جو اس میں ہماری مدد کر سکے راجا یقیناً پشیمان تھا ہمیں کسی تلسمی شہ کی ضرورت ہے جو اس میں ہماری مدد کر سکے اس نے پکا ارادہ کر لیا اور اس نے اپنے وفادار حجام ایمیلیو کو اگلے دن محل میں بلایا ایمیلیو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے ہاں؟ مجھے بتاؤ ایمیلیو اس سلطنت کا کیا حشر ہوتا ہے جس کی ملکہ نہ ہو آپ ایسے کیوں پوچھ رہی ہیں محترمہ ویسے میں کیوں نہ پوچھوں ہمارے بادشاہ یہاں اپنے لیے ایک سریک حیات کا انتخاب کرنے ہی والے ہیں او خیر ان کے لیے بیوی ڈھونڈنا میرے لیے ایک بہت ہی دشواری کا سبب ہوگا کیا معنی ہے تمہارے کئی سالوں تک انتظار کرنے کے بعد آخر بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک تلسمی آئینے کا استعمال کریں گے تلسمی آئینہ جی ہاں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ میرے پاس ایک تلسمی آئینہ ہے جو مجھے برسوں پہلے ایک گھار میں ملا تھا صرف بادشاہ سلامت کو ہی اس کا علم تھا اور انہوں نے اتنے سالوں تک مجھ پر یہ اعتماد رکھا کہ میں اسے حفاظت سے رکھوں اور اب ان ان کی خواہش ہے کہ میں میں اس کا استعمال کروں کے لیے ایک معقول دلہن ڈھونڈنے مدد کرنے کے لیے کیا وہ نمایاں کرے گا کہ دلہن کون ہے اور اس وقت وہ کہاں ہے کیا یہ مستقبل دکھاتا ہے نہیں ان میں سے کوئی بھی بات نہیں وہ بس اتنا ہی کرتا ہے وہ دیکھ رہا ہے اس کا صحیح چال چلن نمایاں کر دیتا ہے نکاح کریں گے تو کوئی داغ یا عیب نمایاں نہ ہو تو صرف ایک دولت مند اور لاتم یافتہ خاتون ہی اسے دیکھ سکتی ہے ایسا کوئی بھی معیار نہیں ہے کہ اس آئینے میں کون دیکھ سکتا ہے صرف ایک ہی شرط ہے کہ خاتون کو آئینے میں دیکھنا ہوگا جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی روزانہ حجام کے دکان کے سامنے عورتوں کا مزما لگ جاتا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سی خاتون تلسمی آئینے میں دیکھنے کی جرت کر سکے گی کئی دن گزر گئے اور پھر بھی کوئی اندر داخل نہ ہوا خاتون اپنے بال لمبے اور زیادہ لمبے کرنے لگی صرف حجام کی دکان پر جانے سے بچنے کے لیے گرینیڈا کے والد اپنی دختروں سے ناخوش تھے پیونا تم اسے آزماتی کیوں نہیں اور اپنے خوبصورت چہرے پر فوڑے نکلوا لوں نہیں میں ایسا نہیں کروں گی ابا تو تم سوچتی ہو کہ تمہارا دل صاف نہیں ہے نہیں میرا مطلب ہے ہاں میرا مطلب او ابا میں نے دراصل یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گی کیا یہ صحیح ہے میں اپنی باقی کی زندگی بس آپ کے ساتھ ہی رہوں گی اوہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں ابا حیرانی کی بات ہے کہ صرف فیونا ہی اکیلی ایسی خاتون نہیں تھی جس نے اچانک زندگی بھر کنواری رہنے کی قسم لی تھی گرینیڈا کی خاتونوں نے بہتر یہ سمجھا کہ وہ اپنی باقی کی زندگی کنواری رہیں بجائے بادشاہ سے نکاح کر کے اس امتحان سے روبرو ہونے کی کچھ خاتون اتنی خوف زدہ تھی کہ انہوں نے اپنے عام آئینے میں بھی شکل دیکھنی بند کر دی بوڑھوں کا خوف وہاں ہی نہیں رکا خبر آئی کہ کچھ خاتونوں نے چمچ استعمال کرنے بھی بند کر دیے صرف اس خوف سے کہ کہیں غلطی سے اپنا اک اس میں نہ دیکھ لیں میں اپنے ہاتھ سے ہی کھانا بہتر سمجھوں گی پر محترمہ یہ نوڈلز ہیں کوئی حرض نہیں مجھے نوڈلز کھانا بہت پسند ہے وہ بھی اپنے ہاتھوں سے میری جانب دیکھو کیونکہ کوئی بھی خاتون حجام کی دکان میں داخل نہیں ہوئی تو اب وہ بس مردوں کی ہی بال کاٹتا مجھے بتاؤ کیا کسی بھی خاتون نے آئینے میں دیکھنے کا حوصلہ نہیں دکھایا نہیں حضور یہ تو بہت ہی بری بات ہے کتنی دیر تک میں نکاح نہ کروں کیا تم نے کہا کیوں نہیں کر رہے ہو کیونکہ میں بھی ایک مکمل خاتون سے ہی نکاح کرنا چاہوں گا یہ بہت دکھ کی بات ہے کیا ایک دلہن کی تلاش اتنی دشوار ہے کیا مجھے کبھی دلہن نہیں ملے گی اوہ بادشاہ سلام ایک خاتون ہیں جس کے بارے میں میں جانتا ہوں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کبھی تلسمی آئینے میں دیکھنے سے تعمول نہیں کرے گی پر وہ ایک کون بتاؤ مجھے بھیڑے چرانے والی ہے ایمیلیو کیا کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے ایک بھیڑے چرانے والی گرینارا کی ملکہ بنے گی تم نے یہ کہنے کی جرت کیسے کی ایک بھیڑ چرانے والی لڑکی ملکہ کیوں نہیں بن سکتی اگر اس میں ملکہ بننے کی سبھی صفتیں ہوں تو پھر گڈیریے کے گھر میں اس کی پیدائش آڑے نہیں آنی چاہیے یاد رکھو ڈنکن سچے رہنما اکثر حلیم اور چھوٹے طبقے سے ہی آتے ہیں ایمیلیو جا اس کی تلاش کرو اور میرے پاس لے آؤ اسے وہ دن جس دن بھیڑے چرانے والی کو محل میں لایا جانا تھا اس دن کا انتظار گرینیڈا میں بےتابی سے ہو رہا تھا سب کو یہ خبر پہنچ گئی تھی اور سب نے محل کے سامنے مجمع لگا لیا سب جگہ سرگوشیا اور اندیشے تھے بھیڑے چرانے والی بہت ہی احتیاط برتتی ہوئی داخل ہوئی وہ خوف زدہ اور گھبرائی ہوئی تھی محل میں اتنے لوگوں کا مجمع دیکھ کر مہربانی کر کے بے خوف اور بے فکر رہیں محترمہ مجھے بتائیے کیا تلسمی آئینے میں دیکھنا آپ کو فکر مند نہیں کرتا کیا آپ کو علم ہے کہ یہ کیا کچھ کر سکتا ہے یدی ماضی میں آپ نے خطائیں کی ہیں اور آپ کا دل صاف نہیں ہے تو آپ کے چہرے پر داغ نمایاں ہوں گے میں یہ بات سمجھتی ہوں بادشاہ سلامت پر میرا یہ ماننا ہے کہ خطائیں کرنا انسانی فطرت ہے ہم سب خطاوار ہیں مجھے یقین ہے کہ میں نے بھی بہت سی خطائیں کی ہوں گی اور کچھ بہت برے فیصلے بھی کیے ہیں پر میں نے اپنی خطاؤں سے سبق سیکھا ہے میں ابھی بھی سیکھ رہی ہوں اور ہمیشہ سیکھوں گی میں اپنے ایبوں کے لیے شرمندہ نہیں ہوں میں انہیں قبول کرتی ہوں یہ مجھے اور مضبوطی دیتا ہے یہ کہہ کر بھیڑے چرانے والی نے بادشاہ کو سجدہ کیا اور جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی جبکہ تمام لوگ جھانک رہے تھے محل میں ایک سنسنی سی پھیل گئی وہ نیلی آنکھیں اور اس بھیڑے چرانے والی کا گورا چہرہ بالکل بے داغ لگ رہا تھا آئینے کے عکس میں وہ پیچھے مڑی بادشاہ کو دیکھنے کے لیے اور اس نے دیکھا کہ وہ بہت محبت سے اس کی طرف ٹکٹکی لگائے دیکھ رہے ہیں گرینڈا کو اس کی ملکہ حاصل ہو گئی گرناڈا کو اس کی ملکہ مل گئی ہے پورے محل میں جشن کا ماحول تاری ہو گیا پھر وہاں ابری ایک کرخت شاطیر آواز ایک سیکنڈ رکو میں اسی وقت آئینہ دیکھنے کی گزارش کرتی ہوں میں یہ ثابت کر سکتی ہوں کہ اس میں کبھی کوئی تلسم نہیں تھا یہ سب ایک جھوٹ ہے سودا تو سودا ہوتا ہے ہم نے سب کو ایک معقول موقع فرام کرایا تھا آئینے میں دیکھنے کا آپ میں سے کسی میں بھی یہ کام کرنے کا اعتماد نہیں تھا چاہے آئینے میں تلسمی طاقتیں تھی یا نہیں اب تو یہ تاریخی موضوع ہے تمہیں اس میں تب دیکھنا چاہیے تھا جب تمہیں موقع ملا تھا آپ صحیح کہہ رہے ہیں بادشاہ سلامت میں اپنی بیٹی کی طرف سے معافی کا طلبگار ہوں میری ملکہ میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا جو آپ نے کہا ہمیں اپنی خطائیں خود سے نہیں چھپانی چاہیے ہمیں انہیں قبول کرنا چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے ایک مرتبہ جب ہم خود کو معاف کر دیتے ہیں ہم آسانی سے دوسروں کی خطائیں قبول کر سکتے ہیں اور انہیں معاف بھی کر سکتے ہیں تب ہی ہمیں صاف دل حاصل ہوگا اور آپ کا دل یقیناً سب سے صاف ہے کو ناز ہے آپ کو اپنی ملکہ آلیہ کا درجہ دے کر بادشاہ خوش تھا کہ اسے ایک معقول شریک حیات مل گئی ان کے نکاح کا جشن ان شاندار جشنوں میں سے ایک تھا جو اس سے پہلے گرینیڈا نے کبھی نہیں دیکھا تھا لوگ ناچے اور انہوں نے جشن منایا کہ انہیں ایک بہت ہی مضبوط ارادوں والی اور براق دل ملکہ ملی ہے اور جہاں تک تلیسمی آئنی کا سوال ہے کوئی بھی کبھی بھی یہ نہیں جان پائے گا کہ کیا سچ مچ اس میں کوئی تلسم تھا کیونکہ سب سے اعلیٰ تلسم ہمارے اپنے ذہن میں رہتا ہے کہانی ختم